وہ خرگوش جس نے سمندر کو عبور کیا ایک دفعہ ایک چھوٹا خرگوش تھا جو سمندر سے پیار کرتا تھا یہ گھنٹوں ساحل پر بیٹھ کر لہروں اور سمندری پرندوں اور جوار کے ساتھ تیرنے والی تمام چیزوں کو دیکھتا رہتا پانی کے اس پار ایک چھوٹا سا جزیرہ زیادہ دور نہیں تھا کچھ دنوں میں یہ جزیرہ بادلوں اور دھند سے چھپا ہوا تھا لیکن دوسرے دنوں میں خرگوش اسے صاف دیکھ سکتا تھا جزیرے نے خرگوش کی تخیل پر قبضہ کر لیا وہاں کون رہتا ہے اس نے تعجب کیا کیا وہاں کھیلنے کے لیے خوبصورت باغات اور میدان ہے اب جب بھی خرگوش بیٹھ کر سمندر کی طرف دیکھتا تو اس کی نظر جزیرے پر جم جاتی اس کے دل میں وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن کیسے ایک دن شارک نے دیکھا کہ خرگوش پانی کے اس پار گھور رہا ہے شاک نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا دوست خرگوش تم کیا دیکھ رہے ہو خرگوش نے کہا میں جزیرے کو دیکھ رہا ہوں یہ بہت خوبصورت ہے کیا تم وہاں گئے ہو ہاں میں وہاں گیا ہوں شاک نے کہا یہ واقعی خوبصورت ہے یہاں ساحل اور جنگلات اور پھولوں سے بھرے کھیت ہیں خرگوش کا دل جانے کی خواہش سے چھلک رہا تھا لیکن یہ شارک سے مدد کے لیے کہنے سے ڈرتا تھا کیونکہ شارک بہت مضبوط تھی اور خرگوش چھوٹا اور کمزور تھا خرگوش جانتا تھا کہ اسے ایک منصوبہ کی ضرورت ہے اس نے اس کی مدد کرنے کے لیے شارک کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کیا مجھے بتاؤ دوست شارک اس نے کہا کس سے زیادہ تعلقات ہیں اپ آمے شارک ہنسی کیوں میں ضرور کرتا ہوں میرے رشتے داروں نے پورے سمندر کو آباد کر دیا ہے کیا آپ مجھے دکھائیں گے خرگوش نے پوچھا کیا آپ انہیں بلائیں گے اور ان کی گنتی کے لیے لائن لگائیں گے تو نہیں شارک نے کہا جلد ہی جزیرے تک شارک مچھلیوں کی ایک لکیر پھیلی ہوئی تھی اب ہم دیکھیں گے وہ خرگوش نے کہا اگر وہاں خرگوش سے زیادہ شارک ہیں تو میں آپ کے لیے انعام کا مقروض ہوں گا لیکن اگر شارک سے زیادہ خرگوش ہیں تو آپ مجھے انعام دیں گے اتفاق کیا اتفاق ہوا شارک نے کہا خرگوش نے کہا میں تمہارے رشتے داروں کو گننے جا رہا ہوں میں یہ کام ان کی پیٹھ پر چل کر کروں گا خرگوش نے احتیاط سے پہلی شارک کی پشت پر قدم رکھا اور شمار کیا ایک اس نے دوسری شارک کی پشت پر احتیاط سے قدم رکھا اور گنتی ہوئی دو یہ جزیرے تک تمام راستے قدم بڑھاتا اور گنتا رہا اس کا نیا دوست اس کے ساتھ تیرا اور اسے صحیح طریقے سے گنتی رکھنے میں مدد کی آخر کار جب خرگوش نے زمین پر قدم رکھا تو اسے کافی سکون ملا یہ شارک کی طرف متوجہ ہوا اور کہا دوست شارک مجھے لگتا ہے کہ یہاں شارک سے زیادہ خرگوش ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے اس لیے میں یہاں جزیرے پر اپنے کزنس کو گننے جا رہا ہوں جب میں گنتی ختم کر لوں گا میں آ کر تمہیں فون کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاک نے کہا اپنے رشتے داروں کی کل تعداد مت بھولنا خرگوش نے کہا پھر یہ جزیرے کی تلاش کے لیے بھاگا چند ہفتوں کے بعد اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا یہ ساحل پر گیا اور شارک کو بلایا لیکن صرف چھلکتی لہروں نے اس کی پکار کا جواب دیا گھر واپس کیسے جائے خرگوش ایک چٹان پر بیٹھا اور سوچا ایک دن اسے ایک نیا خیال آیا ایک جاپانی لوک کہانی کی موافقت